الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین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 میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہمیں رحمتیں حاصل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے زیادہ رحمت کی دعا کریں تو اس کے لیے الحمد ایک بہترین ذریعہ درود پاک پڑھنا ہے اب گھر میں ہوں بازار میں دکان میں اپنے کاروبار میں فیکٹری میں کہیں پر بھی ہوں درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکت سے آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کو اللہ کی رحمتیں ملتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہترین ایک حصول کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے تو بالخصوص گھر میں جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھا کریں تاکہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گھر سے بیماریاں دور ہوں گھر سے پریشانیاں دور ہوں گھر سے ناچاکیاں دور ہوں تو یوں جو ہے اللہ کی رحمتیں آئیں گی تو انشاءاللہ شاء وہاں نہیں آئے گا اور گھر سے جو لڑائی جھگڑے جو گھر میں ایک بے سکونی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائے گا نیکیوں میں دل لگے گا اور یوں نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا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 علم دین کے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے کئی ایسی باتیں آج بالخصوص جو مدنی انعام ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے تو وہ تو ہے علم دین سیکھنے سکھانے سے متعلق تو یہ مدنی انعام کون سا ہے یہ بھی اب انشاءاللہ شاء شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زبانی ہم سنیں گے تو بہرحال ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے اور جو آج سنیں گے اس پہ تو ہم سب عمل کریں گے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے اسلامی بہنوں کے لیے سب کے لیے یہ ہے گھر کے لیے بھی ہے دکان کے لیے بھی ہے بازار کے لیے بھی ہے مسجد کے لیے بھی ہے آج کا ہمارا یہ مدنی نام تو اسی حساب اندازہ لگا لیں کہ ہم کہیں پر بھی ہیں آج کا یہ مدنی نام ہمارے لیے وہاں جو ہے وہ کارآمد ہے یوں کہہ لیں کہ آج ہمیں ایسا عمل کی ترغیب دی جائے گی ایسے مدنی نام کی ترغیب دی جائے گی کہ ہم کہیں پر بھی ہوں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے تو یوں اس مدنی نام کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو آج اسلامی بہنیں بھی اسلامی بھائی بھی سب توجہ کے ساتھ سنیں اور حت الامکان ڈائری اور قلم اپنے پاس رکھیں جو مدنی پھول سنتے جائیں اور چونکہ یہ مدنی پھول جو آج آپ سنیں گے اس کو آپ کو بعد میں اس مدنی نام پر عمل کرنے میں بھی آسانی رہے گی یہ مدنی پھول اپنے پاس محفوظ ہونے کی صورت میں تو ان کو آپ لکھ لیجئے گا اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا آپ کو اب تجسس ہو رہا ہوگا کہ وہ مدنی نام کون سا ہے جو ہمارے گھر کے لیے بھی ہے بازار کے لیے بھی ہے دکان کے لیے بھی ہے کاروبار کے لیے بھی ہے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 تو اس کے علاوہ ظاہر بات اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بازار میں جا کے یا دکان پہ یا وہ مسجد میں جا کے درس دیں تو اسلامی بھائیوں کے لیے یوں کہ کئی موقع ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے عمل کا زیادہ موقع ہے نیکیاں کمانے کے بھی زیادہ مواقع ہیں تو بہرحال مسجد درس اور گھر درس دکان درس کاروبار اپنے بازار وغیرہ میں درس کے حوالے سے اس مدنی انعام کو مدنی انعامات میں شامل کیا گیا یقیناً اس کی اہمیت جو ہے وہ ایک تو مدنی چینل کے ناظرین کی سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی اور اس میں یقیناً اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں تو چند ایک مدنی پھول اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر بیان کر دیے جائیں کہ مسجد میں گھر میں دکان بازار میں اگر ہم درس دیں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد بھی ظاہر اسی میں آ جائیں گے کہ درس دینے کے فوائد تو ہیں اپنی جگہ پہ تو پہلے اہمیت کو بیان کر دیا جائے پھر ساتھ اس کے فوائد بھی والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ آپ نے ابھی درس کے متعلق سوال کیا تو مفسر شہی رقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے یعنی لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے اور یہ گھر درس مسجد درس بازار درس چوک درس یہ نیکی کی دعوت پہنچانے کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ ہے تو یہ عبادت یہ تبلیغ اہم عبادت یوں ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچتا ہے لیکن تبلیغ وہ عبادت ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمیں خود بھی نیک بننا ہے متقی بننا ہے پرہیزگار بننا ہے شریعت کا پابند بننا ہے تو جہاں خود نیک متقی پرہیزگار شریعت کا پابند بننا ہے تو وہاں دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نیکی کی دعوت پہنچا کر انہیں بھی نیک بنانا ہے امیر علیہ سنت دعوت برا کا تم عالیہ فرماتے کہ اس وقت لوگ جو ہے سنتوں سے علم دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مٹھی بند کر کے جو وہ جہنم کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یہ نہیں کرنا بلکہ یہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کا رخ موڑ کر جنت کی طرف کرو آپ مثال دیتے کہ کوئی شخص سے دیکھ نہیں پا رہا وہ چل رہا ہے اور آگے گڑھا ہے اور وہ گڑھے میں گرنے والا ہے اندھا ہے اس کو نظر نہیں آتا تو آپ کیا کرو گے تو ظاہر ہے ہر ایک بھاگے گا اسے روکے گا کہ بھائی کیا کرتا ہے آگے گڑا ہے گر جائے گا اس سے بچائے گا نا اس کو تو کہا یہ بھی تباہی کے ابھی گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہے کون مسلمان سنتوں سے شریعت سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو انہیں جو ہے وہ شریعت کی طرف لانا ہے سنتوں کی طرف لانا ہے دین کی طرف لانا ہے اور یہ گھر درس چوک درس مسجد درس بازار درس یہ سب اس کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ دیکھیں نا گھر ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص پہنچتا ہے بازار ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص پہنچتا ہے یہ جگہ ایسی ہے مسجد میں نمازی پہنچتے ہے نا لیکن گھر مسجد میں بھی درس دینا ہے کیونکہ ہر نمازی نیک ہو یہ بھی ضروری نہیں اب یہ آتا ہے نا کہ بھائی مسجد میں درس دینے کی یاد یہاں تو سب نمازی ہے تو نمازی ضرور ہے لیکن ہر نمازی نیک ہو یہ ضروری نہیں کیونکہ نیک بننے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا صرف نماز پڑھ لینے سے بندہ نیک نہیں ہو جاتا ہے یہ تو دین کا ایک اہم فریض ہے مدنی انعامات نیک بننے کا نسخہ ہے تو اس میں یہ سب پتا چلتا ہے کہ نیک بننے کے لیے کیا کیا کرنا جیسے درس میں وہ غیبت کی تباہ کاریاں سے بھی درس دیتے ہیں جی۔ تب وہ نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن غیبت کرنے والے ہوتے ہیں ہاں وہ غیبت کی تباہ کاری والا درس سنیں گے تو یوں ان کی بھی اصلاح ہوگی میں یہ عرص کرا نا تھا اگر ایک شخص نمازی ہے صحیح ہے نمازی بھی ہے سنتوں کا عامل بھی ہے ہر سال حج بھی کرتا ہے رمضان میں عمرے پر بھی جاتا ہے خوب صدقہ کرتا ہے خوب خیرات کرتا ہے لیکن غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہے کہ اگر اس کا لبے لبا برس ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ غیبت کرتا ہے تو یہ نیک متقی پرہیزگار ہونا تو بڑی بات یہ فاسق ہے یہ غیبت کرنے والا نیک نہیں ہو سکتا غیبت کرنے والا فاسق ہے تو نیک بننے کے لیے غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے تو الحمد یہ مسجد درس ہوتا ہے تو اس میں جو ہے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہے چوک درس کے ذریعے گھر درس کے ذریعے اور اس کے فضائل بے شمار جس طرح کے آپ نے فضائل بھی پوچھے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے کیسی فضیلت عظیم درس دینے والے کے لیے تو یہ سن کر تو ہر ایک کو درس دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اس مدنی انعام کا حامل بننے کے لیے بس بس اب میں جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو تو اس کے بعد ہی گھر میں درس شروع کر دوں اچھا۔ الحمد تو اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا سلائے رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا یہ اچھا بندہ ہے امام غزہ کیونکہ یہ نیکی کی دعوت بھی ہے نا یہ درس میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول ہے بھلائی کی باتیں ہیں تو حضرت موسا علیہ نبی علیہ صلاح وسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جو نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہر ہر کلیمہ کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے تو جب یہ درس دے گا اب دو صفحات بھی اگر کسی ایک کو بھی اس نے سنا دیے اور اگر اس میں بیس بھلائی کی باتیں ہیں جو اس تک اس نے پہنچائی اب وہ چاہے عمل کرے نہ کرے سننے والا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسے بیس سال کی جو ہے عبادت کا ثواب مل جائے گا اور اگر یہ شخص اس بات پر عمل کر لیتا ہے یعنی ایک نے دوسرے کو بھلائی کی بات درس کے ذریعے پہنچائی چوک درس کے ذریعے پہنچائی یا گھر میں درس دیا یا دکان میں درس دیا چاہے اپنے اسٹاف کے جو ایک کام کرتا ہے اس کو بٹھا کر ہی اس نے درس دے دیا اب وہ اس پر ایک نے دوسرے کو درس دیا اب وہ اس پر اگر عمل کرتا ہے جو اس نے یہ بات اس کو پہنچائی تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا پھر یہ دوسرا جو ہے تیسرے کو یہ بات پہنچاتا ہے تو اب جو تیسرا عمل کرتا ہے تو دوسرے کو بھی ثواب ملے گا پہلے کو بھی ثواب ملے گا تو یہ نیکی کی دعوت دینا درس دینا کتنی بڑی سواد ثواب جاریا کا سب ذریعہ بن جائے گا وہ ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے اور جو لوگوں تک دین کی باتیں اس سے پہنچے گی اسلام کی باتیں اس سے پہنچے گی نا جب یہ درس دیں گے اس میں نا سنیں گے تو سیکھنے کو ملے گا اب یہاں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو سنانا پڑے گا ان کو جا کر ہم ہمت ہار کر بیٹھ نہ جائے دعوت اسلامی کا یہ کام نہیں ہے کہ جو آئے اسی کو سنا امیر علیہ سنت فرماتے کہ جا جا کر ہمیں کام کرنا ہے ورنہ مسجد میں بیٹھ کر ہی درس دینے چوک درس کی کیا ضرورت ہے اپنا گھر درس کی کیا ضرورت ہے تو اس میں تو یہ بھی کہ کالج میں بھی درس دیے جائیں اسکول میں بھی درس دیے جائیں تو اگر لوگ سننے آتے ہوں تو صرف مسجد میں بیٹھ کر ہی درس دینے لیکن امیر علیہ سنت دامد برا کا تمالیہ میں امت کا درد بہت ہے یہ آتے نہیں ہے تو ان کے پاس جانا ہے اور جا جا کر انہیں نیکی کی دعوت دینی ہے یہ نہ سنے پھر بھی ان کو سنانا ہے اور کوئی اس میں آپ کو بات بھی سنائے گا تو امیر علیہ سنت فرماتا ہے کوئی اگر ڈانٹ بھی دے سب بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگ ڈانٹ بھی دیتے ہیں آتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ ڈانٹے بھی تو ان کی بات کا برا مطلب منانا کہ جب مریض ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتا ہے تو وہ بھی چیختا ہے جب وہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے اور جب اس کو آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بعض اوقات معاذ اللہ وہ مریض ڈاکٹر کو گالیاں بھی دیکھتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مریض ہے جب اس کا مرض دور ہو جائے گا تو خود یہ جو ہے آپ کو مطلب کہ دعائیں دے گا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی ہیں تو یہ درس دینے کی بہت ساری برکتیں ہیں بہت سارے فضائل ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں دیگر اسلامی بھائی بھی اس کی نیت کر لیں آپ نے جیسے کہا کہ گھر میں بھی درس دینا ہے جی۔ اب گھر میں درس دینا ہے گھر میں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 جن جن سے پردہ ہم پر لازم فرمایا ہے تو ان کی تو احتیاط گھر میں بھی ہوگی اور باہر بھی ہوگی اب رہا گھر میں درس دینے کا تعلق تو یہ بہت اہم مدری نام ہے تو شیخ طریقہ نمیر اہل سنت نے کی حکمت ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اب دعوت اسلامی کا جو یہ مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ تو اپنی اصلاح کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا کام ہے تو اس میں سب سے پہلے تو میری ناقص عقل میں تو گھر ہی آتا ہے جی اپنے ہی گھر والے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے باہر بھی کریں لیکن گھر کو فراموش نہ کریں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ اٹھائیس صورت التحریم کی آیت نمبر چھ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا انفسکم و اہلیکم نارا و وقودها الناس والحجارہ ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں خزائن عرفان نے اس کے تحت لکھا ہے کہ کس طرح اس پر عمل کیا جائے کہ اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کس طرح اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ لیکن ہوتا یہ کہ اب باہر والوں کو تو جیسے دوست ہیں مسجد میں نمازی ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دینا یا ان کے سامنے درس دے دینا یہ تو آسان لگتا ہے لیکن گھر والوں کے سامنے اب گھر والے تو سارا ساری بات ہے جانتے ہیں گھر میں مطلب کسی کی کیا کنڈیشن کسی کی کیا حالت اب ان کے سامنے درس دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو کیا کریں جہاں تک آسانی کا تعلق ہے نا تو آسانی زیادہ گھر میں اچھا باہر تو ایسا ہے کہ مطلب لوگ بھی ہوتے ہیں سامنے دوست بھی ہوتے ہیں تو یوں شرم بھی ہوتی ہے پتا نہیں میرا درد صحیح ہوگا نہیں ہوگا الفاظ درست نکلیں گے نہیں نکلیں گے کہیں میں اٹک تو نہیں جاؤں گا بالکل جو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہو سکتا ہے بعض نئے ناظرین بھی ہوں تو سوچ رہے ہو اگر ہم گھر ہم مطلب درس کیسے شروع کریں تو اب یہ کہ گھر میں درس سب سے آسان ہے کیونکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی ہے نا محاورہ ہے کہ گھر کی بات گھر میں اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو بھی گئی تو مطلب اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا اور درس دینا اتنا آسان ہے کہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ جو بھی مدنی کام ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مقصد خاص اسلامی بھائی کے لیے ہی جو ہے وہ مطلب ان کی ہی تخصیص ہے کہ بس دعوت اسلام یہ جو امامہ پہنتے ہیں یا جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا جن کا مدنی لباس ہے حلیہ ہے تو یہی درس دیں گے تو ایسا تو نہیں قرآن پاک میں تو سب کے لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اس درس کے ذریعے بھی اس آیت پر عمل ممکن ہے کیونکہ درس فیضانہ سنت کے درس میں کیا ہے علم و ادب کی باتیں ہیں سنتوں کی باتیں ہیں نیکی کی دعوت ہے برائی سے ممانعت ہے تو انشاءاللہ جب ہم گھر میں یہ سلسلہ شروع کریں گے اور مطلب آہستہ آہستہ گھر والوں کا بھی ذہن بنے گا اور ہمارے درس کے اندر بھی بہتری آتی چلی جائے گی اور درس کی اتنی زبردست بہار ہے گھر درس کی کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ شاء آپ کا دل جھوم اٹھے گا کہ آکولا مہاراشٹر ہند کے ایک اسلام بھائی کا یہ بیان ہے کہ ہمارا گھرانہ بد عملی تو تھی ہی ہمارے گھرانے میں بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بد عقید کی طرف بھی مائل تھا اور ایک دن ہم سب گھر والے بیٹھ کر جو ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میرا جو چھوٹا بھائی جس کی عمر سترہ سال تھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے جانے لگا تھا اجتماع میں شرکت کرنے لگا تھا تو اس نے ایک عجیب سی حرکت کی ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے وہ اپنے کمرے سے نکلا اور اس نے ٹی وی کو پیٹ کی پیٹ کرتے کرتے وہ الماری کی طرف گیا اس نے کوئی چیز نکالی اور چیز نکالے وہ اسی طرح ٹی وی کو پیٹ کر کے اپنے کمرے کی طرف چلا مجھے بڑا غصہ آیا اس نامے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا یہ کیسی بچکار حرکت کر رہا ہے تو وہ اسلامی کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانے لگا ہے اور اس نے میرے سامنے قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی ٹی وی کو نہیں دیکھوں گا تو یہ اس وجہ سے کر رہا ہے تو کہ وہ اسلام کہنے لگے جن کی باہر ہے کہ مجھے اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی اب کچھ دنوں بعد میرے بھائی نے گھر میں ایک کتاب سے کچھ پڑھ پڑھ کر سنانا شروع کر دیا وہ کتاب پر لکھا ہوا تھا فیضان سنت اب میں چونکہ اس سے غصے میں تھا مطلب مجھے اس پر غصہ تھا تو میں بیٹھتا نہیں تھا درس میں اس کے درس میں تو ایک دن میرے دل میں خیال ہے کہ چلو بیٹھے تو صحیح دیکھے تو صحیح کہتا کیا ہے تھوڑا سن لے میں کیا حرج ہے اب جب میں نے درس میں شرکت کی اور میں جب بیٹھا تو الحمد مجھے اتنا مزہ آیا کہ اس درس کی برکتیں ایسی ظاہر ہوئی کہ اب میں مستقل بیٹھنا لگ گیا اور جب میں مستقل بیٹھنے لگ گیا تو ایک اللہ کے ولی کے لکھے ہوئے الفاظ میرے دل میں تاثیر کے تیر بن کر اترنے لگے اور الحمد للہ رفتہ رفتہ رکھتا رکھتا میرے دل سے کی گناہوں کی سیاہی دور ہونے لگی اور میں دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع میں حاضری دینے لگا الحمد بد مذہبوں سے میں نے جان چھڑائی اور بد عقیدہ لوگوں کی جو کیسٹیں میں سنا کرتا تھا بڑی شوق سے سنا کرتا تھا ان کی جگہ میں نے دعوت اسلامی کے مقتل مدینہ کے سنت و برے بیانات کی کیسٹیں اس پر ڈب کروائی اور الحمد للہ از وزل درس کی برکت سے ہمارا سارا گھرانہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو الحمد للہ اس میں ایک تو مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے اس مدنی بہار میں کہ اگر ہم کبھی مطلب کوئی درس دیں لوگ سننے نہیں بیٹھے یا نیکی کی دعوت دیں نہیں آئے تو دیتے رہیں دیتے رہیں ایسا ایسا ان جو ہے بتا ایسا ہوتا کسی کو اجتماع کی دعوت دینے جاتے وہ نہیں آتے ایک دفعہ گئے دو دفعہ گئے تین دفعہ گئے ہم کبھی یار یہ تو آتا ہی نہیں ان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی ماشاء اللہ دیتے رہے دیتے رہے آخر ان کے بھائی کے ذہن میں آیا کہ یار بیٹھے دیکھے تو سی سنے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں اچھا، بعض اوقات ہم دعوت دیتے ہیں اور یہ سوچ کر ہم نہیں جاتے کہ یار یہ آتا نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی مرتبہ دعوت جیسے دو تین مرتبہ دعوت دینے گئے اب چوتھی مرتبہ شیطان نے وسط ڈالا کہ اب مطلب دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آتا نہیں جی اور وہاں اس میں یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ اب کی بار آئیں گے تو میں چلا جاؤں گا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مطلب جلوہ فرما ہوتی ہے دل میں تو وہ خیال آ جاتا ہے اگر بار بار آتا ہے تو اب کی بار آئے گا تو میں چلا جاؤں اور یہاں شیطان یہ وسوا ڈالتا ہے اگر بار بار جاتا ہے تو کوئی فائدہ تو یہ مبلک نے جو بیان فرمایا نا کہ ہمارا کام تو نکی کی دعوت پہنچانا ہے ہمارا کام درس دینا ہے نکی کی دعوت دینا ہے ہمارا کام کوشش کرنا ہے کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے تو ہم اپنا کام کرتے رہے تو المؤمنین سمجھاؤ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے درس سنتے ہیں تو واقعی وہ سننے والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی گھر درس کی بات ہو رہی تھی تو ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ جیسے انہوں نے ان کے گھر میں ایسا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کہ ان کو پڑوسیوں کے حقوق پتہ تھے بیانات وغیرہ ہوتے رہتے اجتماعات میں آتے رہتے ہیں درس و بیان سنتے رہتے تو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ان کے گھر والوں کو ظاہر نہیں پتا تھا تو پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ انبن بہت رہتی تھی اور آئے دن لڑائی ہوتی تھی اب یہ اسلامی بھائی یوں سمجھا نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ فیضا بہت پرانی بات ہے یہ فیضا نے سنت سے پڑوسیوں کے جو حقوق تھے نا اس کا درس گھر میں دینا شروع کر دیا تو دو چار دن میں انہوں نے محسوس کیا کہ الحمدللہ جو پڑوسیوں سے انبن تھی وہ ختم ہو گئی یہ درس سننے کی برکت ہے تو پھر یہ جھجک آپ نے جیسے فرمایا کہ شرم آتی ہو جھجک ہوتی ہو تو پھر اگر شرمائیں گے اور جھجک شروع شروع میں ہوتی ہو زیادہ تر جھجک تو بندے کو اپنے آپ سے ہوتی ہے ہے نا کہ امامہ باندھوں گا لوگ کیا کہے گا کہیں گے داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے الحمدللہ اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ نہیں ہو تو اوائل کے دن تھے جب لوگ مطلب کہ پھبتیاں کسا کرتے تھے اور تنقیدیں کیا کرتے تھے تو اوائل کے اسلام بھائیوں نے ہمارے شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت نے یہ ساری تکالیفیں اٹھا لی اب تو اتنی آسانی ہے کہ اگر کوئی امام شریف کا تاج سجا لیتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کوئی درد دیتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی لوگ ابھی اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا دعائیں کراتے ہیں کہ دعا کریں کہ میرا بیٹا بھی آپ جیسا بن جائے دعا کراتے ہیں بہت ہمارے امیر علیہ سندر دعوت برکات عالیہ کی کوششوں دن رات ان تھک محنتوں کی برکت سے بہت آسانیاں ہو چکی ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں اور اگر ہم جھجکیں گے شرمائیں گے تو کیا گھر والوں کو نمازی نہیں بنانا ہمیں گھر میں پردے کا ماحول ہمیں نہیں بنانا یہ گھر سے کیا فلمیں ڈرامے ہمیں نہیں نکالنے گانے بازے ہمیں دور نہیں کرنے ہے نا تو گھر میں کون پھر مدنی ماحول بنائے گا تو یہ جھجک اور شرم کو دور کیجیے اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء آپ سے گھر درد شروع کبھی جیسے اسلامی آپ نے فرما رہے تھے کہ درس دینا تو بالکل آسان ہے کوئی بھی دے سکتا ہے تو درس دینا کہ میں تو یہ سمجھ اس کے بارے میں کوئی کورس چینل کے کے ناظرین ذہن میں ظاہر بات آ رہی ہوگی یہ بات نئے نئے لاکھوں لاکھ ناظرین ہیں کہ اس کے لیے درس دینے کی ظاہر بات کتاب سے پڑھ کے سنانا اور اس کے اس میں کئی حدیثیں لکھی ہیں کئی روایتیں ہیں تو اس کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑے گا پہلے سے باقاعدہ درس دینے کے لیے درس الحمد اتنا آسان ہے کہ جس کو تھوڑی سی بھی اگر اردو مطلب اردو میں بہت زیادہ ماہر کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی بھی اگر اردو پڑھ لیتا ہے نا تو وہ انشاءاللہ شاء بآسانی یہ درس دے سکتا ہے کیونکہ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دعوت دعوت برکات عالیہ نے ہمیں درس کا پورا طریقہ جو ہے نا یہ فیضان سنت میں لکھ کر دے دیا کہ درس شروع کیسے کرنا ہے شروع میں کیا بولنا ہے پھر درود پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے پھر کچھ صفحات یا کچھ مضمون جو ہے فیضان سنت سے پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے درس کے اختتام کی ترغیب ہے وہ ترغیب بھی پوری لکھی ہوئی بھلے وہ پڑھ کر پڑھ کر سنا تھا پھر اس کے بعد جو دعا کرنی ہے اب دعا بھی لکھی ہوئی ہے یعنی شروع سے لے کر آخر تک الحمد لکھی ہوئی اور فیضان سنت جو تحریر کی گئی ہے یہ یہ ہماری درسی کتاب ہے اچھا۔ اس کو درس کے انداز میں ہی تحریر کیا گیا اور اس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس کو ہر اسلامی بھائی پڑھیں گے اس سے ہر اسلائی میں درس دیں گے اس سے مطلب گریجویٹ بھی درس دیں گے اس سے تعلیم یافتہ لوگ بھی درس دیں گے اس سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی درس دیں گے تو اس کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت آسان اردو کے اندر الحمد اس کو لکھا گیا ہے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو مطلب دوسرے ملکوں میں ہمیں سن رہے ہیں اردو جن کی زبان نہیں ہے تو امیر علیہ سنت کے مختلف رسائل کو دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے مجلس تراجم اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی الحمد کر دیا گیا تو آپ انگلش میں درس دے دیجیے آپ فرینچ جانتے ہیں فرینچ میں درس دے دیجیے آپ کو ہندی آتی ہے ہندی میں بھی فیضان سنت موجود ہے آپ کو بنگالی آتی ہے بنگلہ دیشی زبان میں بھی الحمد للہ فیضان سنت موجود ہے گیبت کی تباہ کاریاں کے سندھی میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں الحمد عربی میں بھی کئی کتابوں کے کتب کے ترجمے ہو چکے ہیں اب مدنی چینل کے ناظر سوچ رہے ہوں گے یہ ہمارے یہاں تو مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو ہم یہ کتب کہاں سے حاصل کریں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نیت کریں ہمت کریں جذبہ انشاءاللہ شاء اللہ جو رہنمائی فرمائے گا آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے وہاں پر مختلف تراجم کی آپ کو کتب مل جائیں گی آپ وہاں سے پوری فضان سنت نہ سے چند صفات آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے روزانہ تھوڑے تھوڑے صفحات نکال لیجیے اور اس کے ذریعے آپ درس دیجیے آپ انگلش نکال لیجیے آپ فرینچ نکال لیجیے جرمنی میں بھی ہے الحمد للہ چودہ سے زائد زبانوں پر الحمد للہ وہاں مواد موجود ہے تو اتنا آسان ہے مقصد مشکل نہیں ہے اور اتنے فضائل ہیں دیکھیں کہ مطلب کہ جو نیکی کی دعوت پہنچائے تو مقصد ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اس سے جہنم کی سزا دینے مجھے حیا آتی ہے تو اتنی زبردست فضیلت ہے اور کتنی دیر میں دعوت اسلامی کی تنظیمی ترقی کے مطابق درس سات منٹ کا ہوتا ہے سات منٹ میں درس جو ہے وہ درس بھی دے دینا دعا بھی اور سب مکمل ہو جاتا ہے زیادہ دیر بھی نہیں لگتی پھر یہ دیکھیے نا کہ درس دینا کام کس کا ہے دین کی باتیں پہنچانا دین کا درس دینا کس کا کام یہاں تو کتنا آسان کر دیا نا درس دینا انبیاء اکرام علیہ السلام نے دین کا درس دیا یہ بھی بات میں پوچھنے جا رہا تھا کہ یہ بھی مطلب آ سکتا ہے کہ درس دینا تو مسجد کے امام صاحب کا اور ان کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ سب دے سکتے ہیں اور گھر میں اور سب مبلغ ہیں سب نیکی کی دعوت پہنچائے ہیں تو اس میں تو آتا یار یہ درس وغیرہ دینا یہ تو امام صاحب کا کام ہے واقعی درس دینا اور نیکی کی دعوت دینا تو یوں علماء کرام ایک اچھے انداز میں دے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ وہ ہے کہ بلے ہو ولو آیا بلے ہو ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو, تو ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے ہاں وہ باپ ہو وہ بیٹا ہو وہ سیٹ ہو وہ نوکر ہو تو جس کو جس کی جتنی دین کی باتیں ہیں وہ پہنچا ہے اور پھر فیضان سنت کا درس دینے کا جو یہ مدنی انعام ہے اس کے ذریعے تو اور درس دینا آسان ہو گیا جیسا کہ ہم نے سنا کہ اس کو پڑھ کر بھی جس کو تھوڑی بھی اردو آتی ہے تو پڑھ کر وہ سنا سکتا ہے تو اس کے ذریعے تو بہت ہی آسان ہو گیا کہ اگر کچھ اس کو اپنے طور پر معلومات بھی نہیں ہے تو بس اس کو پڑھ پڑھ کے سنا ہے اور اس کے فضائل پاتا رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے درس دیا اب تو درس دینا اتنا آسان ہو گیا ہمارے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے نیکی کی دعوت کس طرح دی طائف کا واقعہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ نے وہاں پر نیکی کی دعوت پیش کی دین کی بات پہنچائی تو لوگوں نے جو ہے پتھر برسائے معذ معاذ اللہ اور بس لوگوں نے اور آپ اس قدر خون بہا کہ لانے نے شریفین سے تلوائے مقدس جو ہے وہ چپکتا تھا اس قدر آپ مطلب کہ جب تشریف فرما ہو جاتے تو یہ معذ اللہ آپ کو اٹھاتے اور پھر پتھر برساتے تو اس طرح انہوں نے مطلب کہ نیکی کی دعوت عام کی حضرت نوح اللہ نبی علیہ صلاحت وسلام نے ساڑھے نو سو سال تک نیکی کی دعوت پیش کی تو کتنے لوگ آئے اسی لوگوں نے وہ دعوت قبول کی اس میں آٹھ اپنے گھر کے تھے بہتر دیگر تھے تو اتنی تکالیفیں اٹھانی پڑتی تھی اب تو کتنا آسان ہو گیا تو صحابہ کرام عالم عالموان کا یہ کام ہے ہمارا صلاح السلام حج کے دنوں میں خیمے خیمے میں جا کر نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے تھے تو اب تو اس قدر یہ آسان ہو چکا ہے تو الحمد ہر ایک یہ درس دے سکتا ہے اور ہر ایک کو دینا چاہیے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ اردو جس کو آتی ہے وہ پڑھ پڑھ کر سنیں لیکن جو اس میں یہاں ایک میرے ذہن میں کہ جو اسلامی بھائی مساجد میں درس دیتے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے اور ترغیب بھی یہی ہے اور تربیت بھی ہماری یہی ہے کہ وہ درس دینے سے پہلے اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لیا کریں تاکہ بسوں کا ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا مشکل ہوتے ہیں تو اس میں اسلام بھائی پھر وہ اٹک جاتے ہیں تو پھر یوں بار بار اٹکنے سے تو سامنے سننے والے کا ذوق برقرار نہیں رہتا باقاعدہ مدنی پھول ترتیب دیے ہیں امیر علیہ سنت نے اچھا۔ درس دینے کے بائیس مدنی پھول سبحان اللہ تو وہ دعوت اسلامی جو بھی کہاں سے ملیں گے وہ بھی فیضان سنت میں سبحان الحمد للہ فیضان سنت جلد اول میں ہے فیضان سنت جلد دوم نکی کی دعوت گیبت کی تباہ کاریاں فیضان سنت جلد سوم نکی کی دعوت میں یہ موجود ہے اب اس میں دعوت اسلامی جو بھی مدنی کام ہمیں دیتی ہے نا تو اس کے طریقے کار بھی عطا کرتی ہے تو یہ جو درس بھی مدنی کام ہے ہمارا الحمد بنیادی مدنی کام ہے تو اس مدنی کام کو کس انداز سے کرنا ہے اس کے لیے امیر سنت نے بائیس مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے تو مسجد کا باقاعدہ کہ کون سی نماز میں ہونا چاہیے تو اس میں لکھا ہے کہ وہ نماز منتخب کی جائے جس میں زیادہ نمازی ہوں تاکہ زیادہ لوگوں تک جو ہے نیکی کی دعوت پہنچائی جا سکے اور جہاں جس مسجد میں درس کا سلسلہ ہے تو وہاں تکبیر اللہ کے ساتھ بعض جماعت نماز پڑھیں آپ مسجد میں دیر سے آ رہے ہیں پھر درس میں بیٹھے تو یہ بھی ایک اچھا مسجد میں بعض جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے پھر درس بھی ایسے نہیں کہ شور کے ساتھ آپ نے درس دے دینا دوسروں لوگوں کی نمازوں کا خیال نہیں رکھنا اس طرح نہیں باقاعدہ تربیت کی گئی ہے کہ وہ اس طرح اس جگہ بیٹھے جہاں مقصد نمازوں کا لوگوں کا نا وہ نہ ہوتا اور اتنی آواز رکھنی ہے کہ جتنے مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ سننے والے یعنی آپ کی آواز اتنی گونجے نہ کہ مطلب پوری مسجد گونج رہی ہو اور اتنی بھی سلو نہ ہو کہ مطلب جو درس میں بیٹھے ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے تو باقاعدہ مدنی پھول تحریر ہے اس کو بائیس مدنی پھول یہ آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ سنت سے مل جائیں گے اور جن اسلامی بھائی کے پاس نہیں ہے یا مکتو مدینہ وہاں نہیں ہے تو وہی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کے پرنٹ آؤٹ دے سکتے ہیں الحمد للہ بعض تو ایسی ہے کہ ہر نماز کے بعد درس ہے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہے ہر نماز کے بعد درس دیتے ہیں الحمد جس وقت میں میں ہوتا ہوں وہاں بھی الحمد چار دفعہ درس ہوتا ہے دوسرا یہ پوچھنا کہ دو درس کا کہا گیا کہ دو درس مسجد میں گھر دکان یا بازار میں دیے جائیں اگر کوئی اسلامی بھائی اب ظاہر بات شروع میں کئیوں نے نیت کی ہوگی درس دینے کی اگر کوئی ایک درس دیتا ہے یا ایک درس سنتا ہے اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ہے تو اب مدنی انعامات کے حوالے سے کیا اس کا اس مدنی انعام پہ عمل مانا جائے گا نہیں مدنی انعام نہیں مانا جائے گا کہ وہ دو درس جب دے گا دو درس تو کم سے کم ہے نا دو درس تو کم سے کم یہ کہ دو درس دے یا سنیں یہ تو کم سے کم ہے تو مدنی نام اسی صورت میں مانا جائے گا جب یہ دو درس جو ہے وہ دے یا سنے اسلام بھائی نے اسی طرح پوچھا تھا کہ وہ ہم میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر ایک ہی درس ہوتا ہے تو میرا مدنی نام مانا جائے گا تو بھائی دوسرا درس گھر میں دے دیں آپ گھر درس شروع کر لازم ہو گیا ہے کہ گھر درس لازم ہے نا ایک درس دو میں سے ایک گھر میں لازمی گھر میں دینا یا سننا ہے واقعی اپنے گھر والوں کی اصلاح کی زیادہ ایک ضرورت ہے اور اس میں عموماً ہم جیسے آپ نے پہلے توجہ دلائی کہ باہر تو ہم دے دیتے ہیں لیکن گھر میں عموماً ہم اس حوالے سے کم اور گھر والوں کی اہمیت زیادہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جب نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ شروع کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو گھر سے پہلے اس کی ابتدا کی گھر والوں کو وہ نیکی کی دعوت دی اور پھر یوں جو ہے یہ سلسلہ چلا یہ مدنی انعامات کے شروع میں جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں نا کہ بھائی ایک درس دیا تو مدنی انعام مانا جائے گا کہ نہیں یا تو اس کی شروع میں یہ مدنی وضاحتیں دی ہوئی نا پہلے ہی صفحے پر دی ہوئی تو یہ مدنی وضاحتیں یہ پڑھ لیں گے نا تو یہ ان کی سب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنے درس دیں گے تو مانا جائے گا دیگر مدنی انعامات کے متعلق بھی سب ان کو پتا چل صفحہ نمبر ایک ہے کھلتے یہ مدنی وضاحتیں اطمینان سے پڑھ لیں سمجھ میں نہ تو کسی مدنی انعامات کے ذمہ دار سے معلوم کر لیں اب کوئی اسلام بھیا سارا دن وہ دکان پہ رہتے ہیں اب دکان میں درس کا تو چلو کہا گیا لیکن اب دکان پہ کسٹمر آتے رہتے ہیں سارا دن دکان میں حساب کتاب کی ٹینشن رہتی ہے تو اب دکان پہ کیسے درس ہے اب وہ کسٹمر آئے ہیں تو ان کو اگر ہم کھڑا کریں گے بھی آپ درس سنو تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ کوئی سودا لینے کہیں اور چلے آئے نہیں یار وہاں جا کے درس سننا پڑتا ہے دکان میں جب ہوتے ہیں تو کھانا بھی تو کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں کھانے کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں تو کھانے کے لیے جس طرح وقت نکلتا ہے اس طرح درس کے لیے بھی وقت نکل سکتا ہے پھر دکانوں پر ہر وقت رش نہیں لگا ہوتا پورے دن میں ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں وہ کاروباری لینگ میں سوکھتا کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں دیا جائے یا سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ یہ کر لیں کہ دوپہر کو کھانے سے پہلے درس دیا جائے گا کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک درس نہ ہو جائے پانچ سات منٹ کا تو درس ہے ٹھیک ہے نا الحمد دکانوں میں تو ایسا مطلب مدینہ تو لولیا ملتان شریف میں دیکھا تھا ہمارا مدنی قافلہ گیا تھا وہ پھولٹ مسجد ہے بہت بڑا وہ بازار ہے نا بوہر گیٹ کہتے ہیں اس کو شاید یاد پڑ رہا ہے مجھے تو وہاں ہمارا مدنی قافلہ گیا تھا تو وہاں دکان درس کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ تو مدنی قافلے والوں کو اسلام بھائی نے کہا کہ بھائی اس طرح ہمارے دکان میں درس ہوتے ہیں آپ چلیں تو دکان درس ہو چوک درس مطلب سمجھو بازار درس ہو سب ایک ساتھ ہو جاتا تھا جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا لمبی لمبی دکانیں ہوتی تھی کپڑوں کی جو ہوتی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس طرح تو وہاں درس دینے کی بھی سعادت ملی اسلام میں نے موقع دیا تو وہاں مطلب کہ پوری دکان بھر جاتی تھی اور دکان کے باہر بھی لوگ کھڑے ہوتے تھے اس انداز میں وہاں پر جو ہے درس ہوتے تھے اور باقاعدہ انہوں نے ایسی ترکیب وہ تھی کہ وہاں پر اسپیکر نصب کیے تھے دکان کے اندر یہ درس کے لیے ایسا ہے تمام کیونکہ آواز ظاہر ہے کہ باہر تک پہنچیں گی نہیں تو وہ ایک اتنی لمبی دکان ہوتی تھی دکان بھی بھر جاتی تھی اور جو اسٹول جو بیٹھنے کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کپڑے کی دکان میں بہت سارے اسٹول ہوتے ہیں اور جو اوپر بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی وہ سب بھر جاتی تھی اور دکان بھی بھر جاتی تھی کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی باہر بھی ہوتے تھے الحمدللہ اور یہ ایک دکان پہ نہیں ان اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ للہ وہاں کئی دکانوں میں سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور باقاعدہ وہ وقت تھا کہ اس دکان کے بعد کچھ آگے جا کے وہاں دیتے تھے پھر اس کے بعد کچھ آگے جا کر وہاں دکان میں تو پانچ چھ دکانوں میں الحمد اس طرح ہوتے تھے اور جب ہمارا مدنی قافلہ گیا تو ان اسلامی بھائیوں نے ایک نئی جگہ بھی اس طرح شروع کروا دیا الحمد للہ تو مدنی چینل کے ناظرین کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ابھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ ایک درد شروع کریں تو کیسے کریں یہاں تو مطلب اسلامی بھائی کئی کئی درد جو ہے الحمد دکانوں میں ہو رہے ہیں تو کیا ایسا بھی کوئی واقعہ کوئی اسلامی بھائی دو درد سے زیادہ بھی دیتے ہوں دو دس تو اب دو بھی ہمیں تو زیادہ لگ رہے ہیں ایسے اسلامی ہے کوئی ایسی مثال ہو ایک ہی میں دیکھا تھا میں نے اور بھی دیتے ہیں جذبے والے بہت ہیں لیکن ایسا اسلامی بھائی میں نے ایک ہی دیکھا پاک پٹن شریف میں ہمارا قافلہ تھا تو رات وہ اسلام بہت جذبے والے اسلام بھائی ماشاء اللہ تو مجھے رات کو وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح جو ہے وہ اشراق کو چاش کے بعد جو نا میں یہاں چوک درد دیتا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مطلب ٹھیک ہے چلیں گے تو تو انہوں نے ایک وقت دیا اب یہ شراک چارج کے بعد جو نا مدنی قافلے میں جیسے کہ آرام کا وقت ہوتا ہے پونے نو نو بجے تک پھر وہ ناشتے کا وقفہ ہوتا ہے ساڑھے نو بجے جو ہے ہلکے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آرام کا بھی وقت تھا تو میں نے کہا چوک درس ایک دن ہے دے کر آ جائیں گے بولا ٹھیک ہے پھر اشراق و چارج کے بعد میں ان کا انتظار کرنے لگا مطلب تو وہ آئے اب اشراق کو چارج کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو یہ آگے مدنی نام آ رہا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل اس میں آئے گی تو وہ اسلامی بھائی آئے اور مجھے کہتے ہیں چلے میں نے ٹھیک ہے میں بھی تیار تھا باہر گئے تو وہ گلہ منڈی تھی نا بہت بڑی منڈی تھی وہ تو کچھ آگے گئے مسجد سے اور وہاں پر انہوں نے مطلب کہ کھڑے ہوئے اور درود و سلام جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین مانے میں نے دیکھا کہ کوئی مطلب وہاں جھاڑو لگا صبح کا وقت تھا کوئی اگربتی کر رہا ہے کوئی دکان کھول رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے تو وہ سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں یعنی انفرادی کوشش کی وہاں ضرورت نہیں کہ ایک تو بلانے جاتے نا ایسا نہیں وہ خود بخود سب آنے لگے آگے اور وہ درس میں وہ شریک ہو گئے یہ درس ہوا مختصر وہ پانچ سات منٹ کا ایک وہ سنت سے پڑھ کر سناتے تھے دعا بھی ہو گئی سب سے ملاقات ہوئی تو پھر آگے گئے تھوڑا آگے جانے کے بعد دوسری دکان پر یہ اسی طرح کھڑے ہو گئے اور وہاں باقاعدہ اسٹول اور یہ لگے ہوئے تھے بعض جگہ یہ اسٹول پر کھڑے ہو جاتے تھے وہ دکانداروں نے لگائے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے اس طرح شروع کیا تو وہاں یہ درد شروع ہوا اب دو ہو گئے پھر تیسرا ہوا پھر چوتھا ہوا پھر پانچواں ہوا چھٹا ہوا اب میں نے کہا یہ درس کتنے دیتے اب میں تو ساتھ ساتھ جا رہا ہوں پھر میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے بھائی کتنے درس ہوں گے بولے چلے تو صحیح اس طرح کر کر کے لے گئے اور آپ یقین نہیں مانیں گے بیس سے پچیس جگہ انہوں نے اس طرح درس دی اور روز کا ان کا معمول اور پھر جو ہے سمجھ لے کہ وہ ناشتے کا وقت ہو گیا اتنی دیر تک درس ہوتے رہے پھر انہوں نے مطلب کہ شکریہ آپ آئے میرے ساتھ اور پھر مجھے کہتے کل آئیں گے آپ میرے ساتھ تو بہرحال وہ پھر کام پر چلے گئے اپنے تو ایسے جذبے والے اسلام میں تو بڑا ان سے جذبہ بہت ملا میں نے آ کے یہاں ہمارے نگران کو یہ بتایا کہ اس طرح اسلام میں درس دیتے ہیں بازار میں پوری بازار اس نے کور کی ہوئی تو ہمارے یہاں کے یہاں بھی جذبہ بڑا تو ہمارے یہاں بھی بازار میں الحمدللہ درس شروع ہو گئے آپ نے یہاں بات کی کہ انفرادی کوشش کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی تب ظاہر بات اکثر جو انفرادی کوشش کی ضرورت پڑتی ہے اسلامی بھائیوں کو مطلب چوک درس ہو رہا ہے یا بازار میں بھی جیسے ہمیں درد دینا ہے دکان میں بھی دینا ہے تو ایک اسلامی بھائی ہوتے ہیں انفرادی کوشش کر کے قریب قریب لا رہے ہوتے ہیں اب بعض اسلام بھی انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھڑا ہوں گا یا منع کر دیتے ہیں مسجد میں بھی ایسے ہوتا ہے اسلام بھائی پیار محبت سے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں تو اب جو نہ بیٹھ رہا ہو نہ کھڑا ہو درس میں جیسے بازار میں کھڑے ہونا ہے تو اس کے کیا کیا جائے پھر اس کے تنہا درس کہ یہ ایک بہت بڑا وار ہے شیطان کا کہ اسلام ہی نہیں ہوتے درس چھوڑ دیتے ہیں بیان میں کوئی نہیں ہوتا درس میں کوئی نہیں ہوتا اصل میں ہمیں درس جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے نا یہ کثرت یا قلت پر اس کا انحصار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے اور بعض اوقات ایسے واقعات بھی مطلب سامنے آئے کہ مطلب آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ تنہا جو جذبے والے اسلام میں ہوتے ہیں نا تو تنہا درس بھی دے جس میں نے کہا تنہا دے تو اسی طرح کا ایک اسلام کا واقعہ ہے کہ لائنز ایریا کے ایک باب المدینہ کراچی کا علاقہ ہے اسلام میں کچھ اس طرح بیان دیا کہ میں گھر کی چھت پر کھڑا تھا تو میری نظر گلی پر ایک دعوت اسلامی والے با امام اسلامی بھائی پر پڑی جو اکیلے چوک میں درس دے رہے تھے اور ایک بھی اسلام درس میں نہیں تھا اور مطلب وہ درس میں لگے ہوئے تھے اپنے تو وہ اسلام یہ کہتے ہیں کہ میں یوں تو دین سے دور تھا عملی طور پر مطلب بے عملی کی طرف گامزن تھا لیکن مجھے ان اکیلے اسلامی بھائی کو دیکھ کر بڑا ترس آیا اور میں نے سوچا چلو یار بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا تو میں بیٹھ جاتا ہوں چنانچہ میں چوک درس میں شریک ہو گیا اب وہ کھڑے وہ کھڑے میں میں شرکت کی اس نے تو اب کہتے ہیں کہ میرا چوک دس میں شریک ہونا ہی میری اصلاح کا سبب بن گیا میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا اور الحمد یہ بیان دیتے وقت جب انہوں نے بیان دیا کہ میں یہ بیان دیتے وقت اپنے یہاں مدنی انعامات کا علاقہ ہی ذمہ دار وہ کہتے ہیں ایک دن وہ تھا کہ میں با امامہ اسلام بھائی سبز والا دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا اور الحمد آج وہ دن ہے کہ میرے سر پر خود سب سب امامے کا تاج جو ہے وہ وہ جگمگا رہا ہے مدنی چینل کے کئی اور بھی ایسے ناظرین بھی ہوں گے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے اور ان کی وابستگی کا سبب جو ہے وہ فیضان سنت کا درس بنا ہوگا ایک کا تو اتنا عجیب واقعہ ہے ان کا ماحول میں آنے کا کہ وہ ایک اسلام پہ درس دے رہے تھے نا چوک درس یہ حقوق عامہ کا خیال رکھ کر ہوتے ہیں یہ چوک ایسا نہیں ہوتا کہ روڈ کے بیچ میں ہو رہے ہیں باقاعدہ مطلب آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو ایسی جگہ باقاعدہ چننے کا مدنی مرکز کی طرف سے حکم ہے کہ وہ جگہ چنی جائے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو کسی کا راستہ نہ رکے رکے ٹریفک جام نہ ہو تو اس طرح ایک ترکیب سے ہوتے ہیں یہ تو وہ درس ایک اسلام بھائی شروع کر چکے تھے تو جیسا ہمارا انداز الحمد للہ ربی العالم درود تو ایک بتاتے ہیں کہ میں اس کے قریب سے مطلب کہ گزرا نا تو اب یہ درس دیتے تھے دعوت کیسے دیں گے آنے کی کیا آپ درس میں چلیے تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلام بھائی جو درس دے رہا تھا وہ میرے سامنے دیکھ کر مسکرایا دینے دیتے دیتے, دیتے ہوئے جی تو ان کا مسکرانے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھ سے آگے بڑھا نہیں گیا چلو کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب میں آ کر درس میں کھڑا ہو گیا چوک درس مطلب میں نے سنا تو بہت اچھی باتیں لگی جب سنتے ہیں تو پتا چلتا ہے نا سنتے ہی نہیں ہم سنیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین کیا ہمیں بتا رہا تھا مجھے بہت اچھی باتیں لگی پھر میں نے ان سے ملاقات کی انہوں نے مجھے اجتماع کی دعوت دی میں اجتماع میں آیا اس طرح میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا داڑھی بھی آ گئی امامہ بھی آ گیا مدنی کاموں میں بھی یہاں بھی مبلک کے لیے مسکراہٹ والا ایک صاحب میں مجھے بھی بتایا تھا فرما اس طرح کہا کہ ایک دفعہ میں جو ہے باپا کے مدنی مذاکرے میں یوں بیٹھا ہوا تھا تو میرے مطلب کافی دیر ہوگی بیٹھے بیٹھے اب میں اٹھ کے جانے لگا دل میں مطلب ایک بات آ رہی کبھی میں اٹھتا ہوں تو اٹھنے ہی والا تھا تو باپا نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور کہہ رہے ہیں کہ باپا کا وہ دیکھنا میں میں پھر بیٹھ گیا مطلب بیٹھا رہا پھر میں آخر تک بیٹھا رہا تو مبلغین کے لیے بھی الحمد اس میں مدنی پھول بہترین کے یوں مسکرا کر آپ کا دیکھنا بھی جو ہے الحمد یہ نیکی کی دعوت بن سکتا ہے اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو بازار میں درس بھی دینا ہے دکان میں بھی درس دینا ہے اب جیسے کہا گیا مطلب اس طرح کا کال ہم سنتے ہیں کہ جو کام جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ نفس پہ جتنا زیادہ گرا ہوتا ہے تو اس میں ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے تو جس کے لیے جو زیادہ مشکل ہے مسجد میں درد دینا زیادہ مشکل لگتا ہے تو اس کو مسجد میں درد دینے کا زیادہ ثواب ملے گا گھر میں زیادہ مشکل لگتا ہے جیسے اب ملک داس رامی نے بتایا کہ اب گھر میں تو ایک درس دینا ہی ہم سب نے تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی مسجد میں جو ہونے والا درس ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے وہاں ہم بیٹھ ہی رہے اب ہم اپنے گھر میں ایک درس ضرور جاری کریں گے ان شاء اللہ تو گھر درس کے اپنے ایک مطلب برکتیں ہیں ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ دکاندار یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دکان پہ کبھی قرآن خانی کے لیے کوئی آ جائیں کوئی اسلام بھائی یا اس طرح اپنے علاقے میں جو اسلام بھی ہوتے ہیں ذمہ داروں کو کہتے ہیں کہ کبھی آپ بھی برکت کے لیے ہمارے ہاں آ جائیں تو اس طرح قرآن خانی کے لیے بلاتے ہیں اس طرح یاسین پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں تو یہ بھی ایک برکت کا ایک ذریعہ ہے اس طرح ذہن بنایا جا سکتا ہے جو سمجھدار اسلامی میں ہوتے ہیں مدنی کام کرنے والے تو وہ اس طرح کا ذہن بناتے ہیں کہ انشاءاللہ درس ہوگا تو آپ کی دکان میں اللہ اور اس کے رسول اجزا وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا درود پاک پڑے جائیں گے تو ہر آدمی کاروبار میں برکت کا خواہش مند ہے ان انشاءاللہ اور اس میں زیادہ لمبا نہ کیا کریں بالخصوص ہمارے ذمہ دار اسلام پہ کہ جب اس طرح کے دکانوں پر اس موقع تو مختصر درس اور وقت کی پابندی ہونی چاہیے کیونکہ جیسے کہ آپ نے مبلک کے مبلک دعوت اسلام میں سنا کہ وہ جب درس دیر شروع کرتے تھے تو پہلے سے تیاریاں گویا ہوتی تھی کہ ابھی اس وقت یہ درس کا ہے اسی طریقے سے چوک درس جو ہے ہمارے تو چوک درس کے لیے بھی امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت درکار مالیہ نے جو بائیس مدنی پھول عطا فرمایا تو اس میں یہ مدنی پھول بھی عطا فرمایا کہ ذمہ دار گھڑی کا وقت مقرر کر کے روزانہ چوک درس کا اہتمام کرے کہ مثلاً سمجھایا بھی کہ نو بجے مثلاً بغدادی مسجد کے پاس قریب میں چوک پہ درس ہوگا تو ساڑھے نو بجے جو ہے وہ فلاں چوک پر درس ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اگر ہماری وقت کی پابندی ہوگی تو اسلام بھائی بعض اوقات انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ درس دینے والے آئیں گے درس سب ایسے نہیں ہے کہ جو دور بھاگتے ہیں ایسا نہیں الحمد دین سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ عملی طور پر آتے نہیں تو ظاہر ہے کہ چوک درس کے لیے چوک درس سلسلہ شروع ہی اسی لیے کیا گیا کہ جو اسلام مسجد میں نہیں آتے جو ہمارے نماز کے لیے نہیں آتے جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے مسجد درس ہے اور جو نماز پڑھنے اور ایک تعداد ہے تین چار پرسنٹ شاید نماز پڑھتے ہیں لوگ اور باقی نماز نہیں پڑھتے نا تو ان کے لیے دعوت اسلامی نے چوک درس کا سلسلہ شروع کیا بازار درس کا سلسلہ شروع کیا آفس درس کا سلسلہ شروع کیا کالج درس کا سلسلہ شروع کیا تو ان لوگوں تک ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانی جب اتنا بڑا مقصد ہم نے یہ اپنا اپنایا ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی تو ہم اپنے اطراف میں ہی نظر کریں اپنے محلے میں نظر کریں اپنے جہاں ہم کام کرتے ہیں جس بازار میں اس بازار میں نظر کریں اس میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں میرے اپنے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں میرے پڑوس میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ذرا ان نیکی کی دعوت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ جب ہم اچھا اس میں سب سے بڑا جو ایک ہے کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہم نے درس میں پانی پینے کی سنتیں بیان کر دیں اب وہ جو عمل کرے گا آپ یقین آپ کو گھر پہ بتانے نہیں آئے گا کہ میں نے پانی یا سنت کے مطابق پینا شروع کر دیا یہ وہ ثواب ہے جو مرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ آپ نے فلاں جگہ درس دیا تھا ان اسلائی بھائی نے الحمد سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینا شروع کر دیا اس نے سنت کے مطابق بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اترتے وقت سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا فلاں سنت پر عمل شروع کر دیا فلاں گناہ سے بچ گیا تو الحمد یہ وہ ثواب ہے جو پوشیدہ ہمارے نام اعمال میں گویا کہ جمع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا ثواب ضائع نہیں کرتا تو یہ اس میں ہمت نہیں آنی چاہیے اور مقصد کوششیں کریں اور اس طرح ذہن بنائیں دکانداروں کا ذہن بنائیں خود اچھا سب کا ذہن بنا رہے ہیں کہ آپ کی دکان میں برکت ہو گئی تو کہ ہمیں اپنی دکان میں برکت کی حاجت نہیں ہے میں جس میں بعض ہمارے مدد چلے کے نازی ہوں گے جن کی اپنی دکانیں ہوں گی اپنے آفیسز ہوں گے بعض وہ ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے تو بھائی کام بھی کرتے ہیں تو ہمارا اپنا آفس ہماری اپنی فیکٹری تو وہاں ہم اپنا سلسلہ شروع کریں اپنے سیٹوں کا ذہن بنائیں اگر خود کاروبار کے مطلب آنر ہیں خود کا کاروبار ہے تو خود اپنا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ جس طرح گھر آفس کھولتے وقت صفائی ہوتی ہے بعض لوگ اگر بتی جلاتے ہیں بعض لوگ الحمد للہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں سورہ یاسین شریف بھی پڑھتے ہیں تو ایک یہ اس طرح بھی ایک سلسلہ شروع ہو جائے کہ ہمارے گھروں میں ہماری دکانوں میں ہمارے آفیسز میں ایک وقت مقرر کر کے ہم گھر دکان کے سارے اسٹاف کو سارے عملے کو بٹھا کر جو درد شروع کریں انشاءاللہ اور ذہن نصیب گاہک بھی ہو تو انشاءاللہ گاہکوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا ان شاء اللہ چھوٹا سا سوال یہ رہ گیا کہ درس دینے کی ذریعہ مدنی جی چینل کے ناظرین نے ہم سب نے نیت کی کہ انشاءاللہ گھر میں بھی درس دیں گے اور جن سے بند پڑا وہ چوک درس بھی کریں گے جہاں جہاں بھی آسان مطلب ممکن ہوا ہم نے دو درس دینے ہیں انشاءاللہ اب درس مکتبۃ المدینہ کی کس کس کتاب سے دیا جائے ظاہر بات ہے کہ ہر کتاب بعض قرآن و حدیث کی باتیں ایسی بعض کتب میں ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک بیان نہیں کر سکتا تو کس کس کتاب سے مدنی مرکز کی طرف سے وہ اجازت ہے کہ اس چیز سے درس دیا جائے جس کی بھی کچھ وضاحت اگر کر دی جائے تو مدنی چینل کے لیے جنہوں نے نئے ناظرین جنہوں نے نیت کی ہوگی گھر میں درس دیں گے یا اپنے آفس میں یا اسکول اور کالج میں درس دیں گے تو ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس سے مجھے درس دینا ہے مطلب یہ کہ فیضان سنت اور امیر اہل سنت کے جو رسائل ہیں مقت المدینہ سے جو شائع ہوتے ہیں ان سے درس کی ترکیب ہے اب یہ اس کی حکمت یہ کہ یہ ان کتابوں کو بہت سلیس اور آسان انداز میں لکھا گیا ہے اور یہ ہیں درسی کتابیں یعنی بعض کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ اس میں موضوعات تو بہت تحقیقی اور بہت بعض مضامین بھی ہوتے ہیں یہ بہت سادہ انداز میں درس کے انداز میں مرتب کی گئی ہے کہ یہ خاص اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس سے لوگ درس دیں گے اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور فیضان سنت وہ کتاب ہے الحمد رب العالمین کہ لاکھوں لاکھ اب تک چھپ چکی ہے اور اس کو پڑھ کر نہ جانے لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں میں مدن انقلاب برپا ہو چکا ہے ہاں، ہاں۔ اور ایسے مطلب گویا کہ ایک اسلامیہ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں مطلب میں داڑھی تھی تو شیطان نے وار کیا تو داڑھی منڈانے کا مقصد ان کا مطلب ذہن بن گیا ہاں۔ مسجد میں بیٹھے تھے بولا میں فیضان سنت رکھی ہوئی تھی میں نے اٹھایا تو فضائے سنت قدیم میں داڑھی کے متعلق جو ہے وہ مطلب باپ تھا تو بولا وہ میں نے جب پڑھا اب وہ پڑھا تو اس میں کیا اثر تھا اس کی تحریر میں بس وہ پڑھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بس میرے کتاب بند کی اور میرا ارادہ بھی داڑھی منانے کا دل سے نکل گیا تو اتنی زبردست اس کی تحریر میں الحمد للہ اثر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے درس فیضان سنت کے حوالے سے آج جو مدنی نام نمبر بارہ تھا وہ سنا اور اس حوالے سے کئی مدنی بھول ہمیں سیکھنے کو ملے اور یقیناً ہم سب نے بھی نیت کی ہوگی کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے ان میں ہمارے گھر والے بھی ہیں ہمارے محلے والے بھی ہیں ہمارے بازار والے بھی ہیں ہمارے سب جو مطلب جاننے والے سب ہیں میں اسکول جاتا ہوں کالج جاتا ہوں وہ بھی ہے ساری بات ہے جہاں میں جاتا ہوں جہاں مطلب ممکن ہے میں درس دے سکتا ہوں تو میں نے وہاں درس دینا ہے اور شاء اللہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں یوں میں نے شامل ہو جانا ہے ان اللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں جو ارادے کیے ہیں اس پہ استقامت عطا فرمائے اگلی دفعہ ان شاء اللہ مدنی انعام نمبر تیرہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زبانی ہم وہ مدنی انعام سنیں گے مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے جو ہے وہ مدنی انعام ہے تو اس میں بھی بہت اہم مدنی پھول ہیں اگلے سلسلے کا انتظار کیجیے انشاءاللہ اللہ اس میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی کیا اہمیت ہے وہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں میں کو اپنا قرآن کس طرح درست کر سکتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں صحیح مخارج کے ساتھ قواعد کے ساتھ قرآن پڑھوں اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ اس حوالے سے تفصیل مدنی پھول دیے جائیں گے بتایا جائے گا تو ابھی ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اگلے سلسلے میں تیرہویں مدنی انعام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے فکر مدینہ کا عامل بنائے آمین بجاہ نبی شی صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم